السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو پڑھا آڈٹ ایویڈینس کے ریفرنس میں سمجھ تو آ گیا ہوگا اس میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں تھوڑا سا ریکیپ اس کے بارے میں اور پھر آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ پریکٹیکل کرنا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتے ہیں اور پھر پروسیجرز کے ذریعے سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتے ہیں تو اس میں آج ہم نے گفتگو شروع کرنی ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کن کن ایریاز پر کیا جاتا ہے لائک like, آج ہم ڈسکس کریں گے سیلز سسٹم پر کس طرح سے ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کیا جاتا ہے پھر by the time next lectures میں purchase system payroll system اور کیش اینڈ بینکنگ سسٹم یہ چند ایک اہم ایریاز ہیں جس کے اوپر میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سلیبس کے اندر ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق کچھ باتیں کروں گا لیکن آج اس سے پہلے کہ میں سیل سسٹم سے متعلق کچھ باتیں کروں آپ کے ساتھ میں کچھ پرانی باتیں آڈٹ ایویڈنس سے متعلق جو لاسٹ لیکچر میں کی تھیں ان کو ریوائز کروانا چاہ رہا ہوں ہم نے سیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ آڈٹ ایویڈنس موجود ہوتا ہے ایک انفارمیشن کی شکل میں جو کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں موجود ہوتی ہے اور وہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کون سے ہوتے ہیں جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے کام آتے ہیں ایسی بات سیکھی تھی نا یا جن پر کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے بیس کرتی ہیں اب یہ جو آڈٹ ایویڈینس ہیں یہ کن شکلوں میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اس سے متعلق بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں خاصی بات چیت کی تھی چند ایک پوائنٹس یہاں پر ریویژن کے طور پر لے لیجئے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ آڈٹ ایویڈینس کی تو وہ آڈٹ ایویڈینس ظاہرن کیا چیز ہوگی شکلن کیا چیز ہوگی نمبر ون آڈٹ ایویڈینس میں آ جائے گا ڈاکیومینٹس اب یہ ڈاکیومینٹس ایک ایویڈینس کی شکل ہے آپ آڈٹ پروسیجرس کے ذریعے سے کچھ ڈاکیومینٹس اس طرح کے حاصل کرتے ہیں جو کہ ایک ثبوت ہوتے ہیں آپ کے پاس اس ایسرشن کے لیے اب یہ ڈاکومینٹس کون سے لائک پرچیز انوائس آپ نے جو را مٹیریل گڈس کوئی ایسٹس پرچیز کی ہے اس کے لیے آپ کو انوائس ملے لائک کریڈٹ نوٹس آپ جب سیلز ریٹرن ہوتی ہیں تو ان کے اگینسٹ یہ کریڈٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں یا آپ نے پرچیز ریٹرن کی ہوتی ہیں تو آپ کو کریڈٹ نوٹ ملتے ہیں سیلس انوائسیز جب آپ چیزیں سیل کرتے ہیں تو انوائس ایشو کرتے ہیں اسی طرح سے ٹائم شیٹس جس پر کے بیس کر کے پے رول بنائی جاتی ہے بینک اسٹیٹمنٹس جہاں سے کہ آپ بینک ریکنسلیشن وغیرہ بناتے ہیں دیکھ کر تو بے شمار ڈاکیومینٹس ہیں جن کو کہ آپ ایز این آڈٹ ایویڈینس دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اکاؤنٹنگ اینٹریز اب یہ اکاؤنٹنگ اینٹریز بھی آڈٹ ایویڈینس کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں بہت سی ایسی ایسرشنز ہوتی ہیں جن کو کہ آپ نے اکاؤنٹنگ اینٹریز کے ریکارڈ ہو جانے پر ایویڈینس کے طور پر تسلیم کر لینا ہوتا ہے فار ایگزامپل انوینٹری کا این آر وی پر نیٹ ریئلائزبل ویلو پر رائٹ ڈاؤن ہونا اب اس کی اگر اکاؤنٹنگ اینٹری پاس ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ inventory has been written down to its N R V آپ کی تسلی ہوگی اوکے جی یہ چیز ریکارڈ ہو چکی ہے آپ فکس ایسٹس کو ڈپریسیٹ کرتے ہیں اگر وہ ڈپریسن کی اکاؤنٹنگ اینٹری ریکارڈ ہو چکی ہے بکس آف اکاؤنٹس میں تو اس کا مطلب ہے کہ okay depreciation expense has been recognised so accounting entries بھی آڈیٹ ایویڈینس کی ایک شکل ہے اسی طرح سے information from third parties like آپ بینک سے کنفرم کرتے ہیں کہ بیلنس کیا ہے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آڈیٹر خود سے تھرڈ پارٹی کے ساتھ جب رابطہ کرتا ہے اور اس رابطے کی بنا پر جو اس کو آڈیٹ ایویڈنس ملتا ہے وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے بینکس ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کرتا ہے لینڈرز کے ساتھ رابطہ کرتا ہے ڈیٹرس جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور کنفرمیشن سو so, یہاں پر یہ بھی ایک آڈٹ ایویڈینس کی شکل ہے پھر کمپیوٹیشنس اب یہ کمپیوٹیشنز کیا ہیں بہت اہم ایک آڈیٹ ایویڈینس ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے انوائسز جو بنائی گئی ہیں ان پہ ڈسکاؤنٹس کی کیلکولیشنس ان ڈسکاؤنٹس کو کیلکولیٹ کر کے کیٹلاگ پرائس میں سے مائنس کرنا یہ کیلکولیشن سیلس ٹیکس یا ویلو ایڈیڈ ٹیکس کا اس میں شامل کیا جانا اور بلکہ شامل کرنے سے پہلے اس ویلو ایڈیڈ ٹیکس کو کیلکولیٹ کرنا یہ کمپیوٹیشنز ہیں نا پے رول میں بہت کمپٹیشن انوالو ہیں ایک میں پروویژنس میں ایسٹیمیٹس جہاں پر کیے جاتے ہیں وہاں پر کیلکولیشنس خاصی زیادہ انوالوڈ ہیں تو وہ ان تمام کیلکولیشنس کو آپ آڈٹ ایویڈنس کے طور پر حاصل کرتے ہیں یہ کیلکولیشنس ٹھیک ہوئی ہوئی ہیں ان کی کمپٹیشن کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک آڈیٹ ایویڈینس ملتا ہے ایک تسلی ملتی ہے اسی طرح سے آبزرویشن اب یہ جو ایک شکل ہے آڈیٹ ایویڈینس کی اس میں بات آ جاتی ہے آڈیٹر کا کسی کام کے ہونے کے دوران موجود ہونا وہاں سے آڈیٹر آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر رہا ہوتا ہے لائک انوینٹری کاؤنٹ کے وقت آڈیٹر کا موجود ہونا وہ آبزرویشن کے ذریعے سے وہاں پر اب آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر رہا ہے کہ انوینٹری ٹھیک کاؤنٹ ہو رہی ہے کلوزنگ ڈیٹ پر جب ایئر اینڈ ہو رہا ہے اس وقت کلوزنگ اسٹاک کی ویلویشن کرنا ہوتی ہے نا اب وہ جو کلوزنگ اسٹاک کی ویلیویشن کرنی ہے اس کے لیے ہمیں فزیکل کاؤنٹ بھی تو ریکوائرڈ ہے وہ فزیکل کاؤنٹ آڈٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور آڈیٹر وہاں پر موجود ہوتا ہے آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے انوینٹری کی یا نہیں آڈیٹ ایویڈینس حاصل ہو جاتا ہے اسے یہ مختلف شکلیں آڈیٹ ایویڈینس کی جو آڈیٹر کو حاصل ہوتی ہیں اب ان کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ آڈیٹ ایویڈینس سفیشینٹ ہونا چاہیے اور اپروپریٹ ہونا چاہیے اور آپ کو یاد ہے کہ سفیشنسی کوانٹیٹی سے متعلق ہے اور اپروپریٹنیس کوالٹی سے متعلق ہے یہاں پر دو سوال ہیں جو آڈیٹر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتے ہیں نمبر ون کہ do I have enough evidence to reach a conclusion on this audit area اب یہ اینف کا ہونا مینس کوانٹٹی کے بارے میں آڈیٹر دیکھ رہا کہ میں جس کنکلوژ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اس کنکلوژ تک پہنچنے کے لیے اس ریزنیبل ایشورینس کے حاصل کرنے کے لیے کیا جتنے آڈیٹ ایویڈنس مجھے ریکوائرڈ تھے حاصل ہو چکے اور دوسرا کوشچن کہ is the evidence that I have reliable enough allow me to reach a conclusion on this area of the audit یعنی کہ ہم نے اس آڈیٹ ایویڈینس کے بارے میں یہ بات بھی جانچنی ہے کہ وہ اتنا ریلائبل ہے کہ اب ہم جس کنکلوژ پر پہنچے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ریلیوینسی اینڈ ریلائبلٹی اپروپریٹنیس کے لیے ہے یہ باتیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھ لی تھی ایک اور بات ایسرشنس کے ریفرنس میں ہم نے سیکھی تھی ایسرشنس ہمیں کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر بھی ملتی ہیں کچھ جن کے بارے میں ہمیں آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہوتے ہیں in fact audit evidence different assertions کے لیے حاصل کرتے ہیں اب وہ different assertions class of transactions کے لیول پر موجود ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر ہمیں ڈفرینٹ ایسرشنس ملتی ہیں اور پھر ڈسکلوئرس کے لیول پر ڈفرینٹ ایسرشنس ہیں جن کے لیے we need audit evidence for example class of transaction کے لیول پر جو ایسرشنس ہیں ان میں نمبر ون اکرنس کی بات آتی ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشن ہمیں انفارمیشن کی شکل میں بکس آف اکاؤنٹس میں مل رہے ہیں جن پر بیس کر کے فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں کیا وہ انفیکٹ اکر بھی ہوئے تھے یا نہیں بوگس تو نہیں ہے وہ ٹرانزیکشنز کہ ہم نے امپلائیز کو سیلری تو پے کر دی ہے لیکن امپلائیز ہی موجود نہیں ہے اور وہ سیلری آپس میں بانٹ لی ہے بوگس ٹرانزیکشن تو پہلی اسرشن کیا ہے کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر کہ اکرنس ہونا چاہیے واقعی اکر ہوئی ہو ٹرانزیکشن یا ایونٹ نیکسٹ بات آتی ہے کمپلیٹنیس کی کہ تمام وہ ٹرانزیکشن اینڈ ایونٹس جو ریکارڈ ہونا چاہیے تھیں واقعی ریکارڈ ہو چکی ہیں لائک کمپلیٹنیس کے ریفرنس میں ہم بات کرتے ہیں جی ہم تو ایکروول کانسیپٹ کے مطابق اکاؤنٹنگ کرتے ہیں اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو پرزینٹ کرتے ہیں تو کیا ہم نے کانسیپٹ کے مطابق اور میچنگ کانسیپٹ کے مطابق تمام ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کر لیا ہوا ہے کیا وہ تمام ٹرانزیکشن ہمارے بکس آف اکاؤنٹس میں موجود ہیں جن پر بیس کر کے ہم نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنانی ہے تو یہ بات ہے کمپلیٹنس کے حوالے سے تو اس کمپلیٹنیس کے لیے ہمیں ایویڈنس ریکوائرڈ ہے اس ایسرشن کو پورا کرنے کے لیے پھر نیکسٹ ایکوریسی کی بات آتی ہے کہ جو ٹرانزیکشنس یا ایونٹس ہم نے ریکارڈ کیے ہیں وہ ایکوریٹلی ویلیویٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کی ویلیویشن ٹھیک ہے ان کی میجرمنٹ ٹھیک ہے ان کی کیلکولیشنس ٹھیک ہیں کمپیوٹیشنس ٹھیک ہیں ایکوریسی ہے اس کے اندر اس کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے پھر کٹ آف اب یہ سرشن بڑی دلچسپ ہے کہ آپ جس پیریڈ سے متعلق جس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کر رہے ہیں آپ کو اس بارے میں تسلی ہونا چاہیے کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اس ہی اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق ٹرانزیکشنز موجود ہیں اس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے پیچھے کی یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے آگے کے سال کی ٹرانزیکشن اس میں ریکارڈ نہیں کی گئی اب یہ کیسے ہوتا ہے کٹ آف کے ذریعے سے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں کہ آپ کیش ریسیو کرتے ہیں اور ایک کیش میمو یا کیش ریسیٹ ایشو کر دیتے ہیں آپ نے تھرٹی فرسٹ آف ڈسمبر جس سال کی آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں فرض کر لیتے ہیں یہ ہماری کلوزنگ ڈیٹ ہے thirty first of December thirty first of December کو جتنی ریسیٹس ایشو کی ہیں شام کو آفس کلوز کرنے کے وقت آپ آخری ریسیٹ کا نمبر وہاں پر لکھ دیں گے کہ یہ ہماری اس سال کی آخری ریسیٹ ہے کٹ آف کر دیں گے اس ریسیٹ پر اب اگلے دن means first of January of the next year آپ جو ریسیٹ ایشو کریں گے اس کا تعلق نیکسٹ ایئر کی اکاؤنٹنگ کے ساتھ ہوگا لیکن اگر آپ کٹ آف نہیں کرتے اور جنوری میں جو ریسیو ہوا کیش اس کو بھی آپ پچھلے سال دسمبر کے اندر ہی شامل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کٹ آف کی اسرشن کی خلاف ورزی کی آپ نے اس کیش کو جس کا تعلق اس کیش ریسیٹ کو جس کا تعلق اگلے سال کی اکاؤنٹنگ کے ساتھ تھا اس کو بھی آپ نے اسی سال میں شامل کر لیا تو غلط ہو گیا نا اسی طرح سے پرچیز آرڈرس اسی طرح سے sales invoices credit notes issued آپ کٹ آف لگا دیتے ہیں کہ یہ جی last day of the accounting period میں جو ہم نے ڈاکومینٹس بنا دیے ان کے بعد اگلے ڈاکومینٹس جو بھی بنیں گے وہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ سے متعلق ہوں گے کٹ آف سمجھ آ گیا یہ ایک اسرشن ہے کلاس آف ٹرانزیکشن لیول پر نیکسٹ ایسرشن ہے کلاسفیکیشن کی یعنی کہ جو ٹرانزیکشن اینڈ ایونٹس ہیں وہ اپنے ٹھیک مین ہیڈ میں کلاسیفائی ہوئے ہیں جہاں پر ان کو کلاسیفائی ہونا چاہیے تھا لائک like, بہت سے کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہیں جن کو غلطی سے آپ ریونیو ایکسپینڈیچر کے طور پر ایکسپینسیز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گی بات آپ کو جہاں پر کلاسیفائی ہونا چاہیے کریکٹلی جہاں پر کلاسیفائی ہونا چاہیے وہیں پر کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے تو آپ جب کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسرشن ہے کہ ہم نے ایسٹ میں ایک چیز کلاسیفائی کی ہوئی ہے اس کے بارے میں آڈیٹ ایویڈینس کا حاصل کیا جانا بھی آڈیٹر کی ذمہ داری سو یہ ڈفرینٹ ایسرشنس تھی کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر اب ڈفرینٹ ایسرشنز آتی ہیں اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر فار ایگزامپل بات آتی ہے ایگزٹینس کی یہاں پر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب ہم اکاؤنٹ بیلنس کی بات کرتے ہیں تو account balance means balance carry forward جو آپ نے لیجر اکاؤنٹ بناتے وقت سیکھا تھا کہ ہم بیلنس کیری فارورڈ کرتے ہیں یہاں پر ایک بات بہت پتے کی یاد رکھیے گا کہ ایکسپینس اینڈ انکمس کے بیلنس کیری فارورڈ نہیں ہوتے ایکسپینس اینڈ انکمس جو مین ہیڈ آف اکاؤنٹ ہیں وہ تو بھائی کلوز ہو جایا کرتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں یا جسے آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کیری فارورڈ نہیں ہوتے جو بیلنس کیری فارورڈ ہوتے ہیں وہ ایسٹس کے لائبلٹیز کے اور آنرس اکویٹی کے ہوتے ہیں اور وہ پھر بیلنس شیٹ میں شو ہوتے ہیں سو ہم اکاؤنٹ بیلنس کی جب بات کریں گے تو ہم assets liabilities and owners equity کی بات کر رہے ہوں گے کہ وہ balance which are appearing in the balance sheet یہ بات سمجھ گئے نا لہذا بات یہ بڑی ہی بچپن کے لیول کی ہے جو کہ آپ نے آغاز کی اکاؤنٹنگ میں پڑھی تھی کہ ایکسپینسیز اور انکمس کو جب آپ نے بیلنس کرنا سیکھا تھا لیجر اکاؤنٹ جب بنائے تھے آپ نے ٹی اکاؤنٹس تو وہاں پر آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی جب آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہوں گے یا ایون ایگزامیشن کے پوائنٹ آف ویو پر بھی آپ اگر دیکھیں آپ کو اگر اکاؤنٹنگ کا پرچا آتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی ایکسپینس یا انکم کا لیجر اکاؤنٹ بنانے کو کہا جاتا ہے تو اس کو جب بیلنس کرنا ہے تو اس بیلنس کے ساتھ کیری فارورڈ نہیں لکھنا کیونکہ ایکسپینس یا انکم کا اکاؤنٹ کبھی کیری فارورڈ نہیں ہوتا وہ تو کلوز ہو جاتا اسی سال میں income statement for the year end it آپ کبھی نہیں کہتے کہ جی میری اس انکم اسٹیٹمنٹ میں پچھلے پانچ سال کے ایکسپینس بھی نظر آ رہے ہیں تو کیری فارورڈ تو نہ ہو سکا نا ہر سال کا ایکسپینس اور ہر سال کی انکم اسی سال کی انکم اسٹیٹمنٹ میں کلوز ہو جایا کرتی ہے اور جو بیلنسز کیری فارورڈ ہوتے ہیں وہ assets liabilities and owners equity کے ہوتے ہیں سمجھ گئے اب ان کے بارے میں ایک ایسرشن ہے کہ وہ ایگزٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم بیلنس شیٹ میں سے شو کر رہے ہیں اٹ مینس کہ یہ ایسٹ ایگزٹ کرتا ہے یہ لائبلٹی ایگزٹ کرتی ہے یہ اکوٹی اتنی ہماری بیلنس شیٹ میں موجود ہے آنر کے لیے لہذا یہ ایک ایسرشن ہے اس ایسرشن کے بارے میں آڈٹ ایویڈینس حاصل کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایسٹ ایگزٹ کرتا ہے یا ویسے ہی کتابوں میں ایگزٹ کرتا ہے ہے فزیکلی یہ ایسٹ موجود نہیں لائبلٹی ہم نے کتابوں میں تو لکھ دی کہ ہمارے اوپر اتنی لائبلٹی ہے لیکن انفیکٹ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے ہماری اسی طرح سے آنرس اکویٹی کی فگر تو ہم نے بنا دی statement of changes in equity کے ریفرنس میں کہ جی یہ یہ ریزروز ہیں ہمارے پاس لیکن انفیکٹ ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ایگزٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں آڈیٹ ایویڈنس حاصل کیا جاتا ہے تو ایگزٹینس ایک ایسرشن ہوئی اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر اسی طرح سے اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر ایسرشن آ جاتی ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کی کہ وہ جو ایسٹس ہیں آپ کو معلوم ہے ایسٹس کی ڈیفینیشن کہ ایسٹس وہ ریسورسز ہیں جو اینٹی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں یعنی کہ ان پر اس اینٹی کا حق ہوتا ہے رائٹ right ہوتا ہے ان کو یوز کرنے کا اور لائبلٹیز کے بارے میں کہ وہ پرزینٹ آبلیگیشن ہوتی ہیں ڈیٹ آف رپورٹ پر وہ آبلیگیشن ہوتی ہیں لہذا یہ بھی ایک اسرشن ہے کہ ہم جب اکاؤنٹ بیلنس شو کر رہے ہیں اپنی بیلنس شیٹ کے اندر تو وہاں پر ہماری یہ یہ سرشن ہے کہ وہ ایسٹس ہیں جن پر ہمارا رائٹ right ہے اور یہ وہ لائبلٹیز ہیں جو ہماری اوبلیگیشن ہے یہاں ایک اور بات یاد رکھ لیجیے گا کہ آنرس اکویٹی کو کبھی بھی آپ اوبلیگیشن نہ کہیے گا وہ کبھی بھی آپ کی لائبلٹی نہیں ہے بہت سے لوگ یہاں پر غلط کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ شاید کیپٹل بھی آپ کی لائبلٹی ہے نو no. کیپٹل لائبلٹی نہیں ہے سختی کے ساتھ گناہ کبیرہ ہو جائے گا اگر کیپٹل کو لائبلٹی کا تو I S B framework کہتا ہے کہ کیپٹل لائبلٹی نہیں ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ کیپٹل لائبلٹی نہیں ہے کیونکہ یہ پرزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے اینٹی پر لہذا رائٹس اینڈ اوبلیگیشن میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی بات کر رہے ہوں گے کہ ایسٹس پر ہمارا رائٹ right ہے اور لائبلٹیز ہماری اوبلیگیشن ہے on the date of report next assertion کیا آتی ہے جی کمپلیٹنیس کی کہ تمام ایسٹس لائبلٹی اور ایکویٹی انٹرسٹ کی باتیں جو کہ ریکارڈ ہونا چاہیے تھی have been recorded balance sheet میں موجود ہے ایز آن دا ڈیٹ اس کے بارے میں ہمیں آڈیٹ ایویڈینس ریکوائرڈ ہے کہ جو بیلنس شیٹ میں موجود ہونا چاہیے تھے ایسٹ کیا وہ واقعی موجود ہیں لائک like, یہاں پر سب اسٹینس فارم کی بات آتی ہے یہاں پر آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کی بات آتی ہے اب یہ وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو کہ میں اس وقت نہیں سمجھا سکتا آپ کو یا تو وہ ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ پڑھ چکے ہیں اگر نہیں پڑھی ہوئی تو پھر آپ نے نیکسٹ آگے کہیں نہ کہیں ایسی باتیں پڑھنی ہوں گی سو so, آپ دیکھتے ہیں کہ ایز این آڈیٹر اب میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری بیلنس شیٹ میں موجود ہونا چاہیے تھے assets liabilities and equity interest کی باتیں واقعی موجود ہیں اس کے بارے میں آپ آڈیٹ ایویڈینس لیتے ہیں نیکسٹ ایسرشن اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر آتی ہے ویلویشن اینڈ ایلوکیشن کہ جو assets liabilities and equity interest کی ویلو صحیح معنوں میں میجر ہونا چاہیے وہ آپ کو بیلنس شیٹ میں ٹھیک نظر آ رہی ہیں انوینٹری کے ریفرنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ it should be valued at the lower of the cost and N R V fixed assets کے ریفرنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی امپیئرمنٹ لاس اگر ہے تو وہ اس میں سے مائنس کر کے پھر آپ نے فکس ایسٹس کو شو کرنا بیلنس شیٹ کے اندر پھر آپ کو معلوم ہے کہ I S B framework کے لیول پر چار ہمارے پاس ویلویشن بیسز ہیں جن پر ہم میجر کرتے ہیں اکاؤنٹ بیلنسز کو historical cost current cost realisable value and present value details discuss ہو چکی ہوئی ہیں اس پیپر میں ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپر میں اس لیے ابھی نہیں سو ان ویلویشن کے بارے میں بھی آپ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتے ہیں یہ ایک ایسرشن ہے نا اسی طرح سے ہم ڈسکلوجر کے لیول پر بھی کچھ ایسرشنس دیکھتے ہیں ڈسکلوجر مین آپ جو نوٹس میں ڈسکلوز کرتے ہیں مختلف فیکٹس کو جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بیلنس شیٹ میں موجود انفارمیشن کو ایون انکم اسٹیٹمنٹ میں موجود انفارمیشن کو اب وہ جو آپ کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں انفارمیشن موجود ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ ڈسکلوئرس تو ان ڈسکلوئرس کے لیول پر جو ایسرشنس ہیں occurrence and rights and obligations کہ وہ جو چیزیں ہم نے وہ جو انفارمیشن ہم نے ڈسکلوز کی ہیں نوٹس میں وہ واقعی یا تو آ کر ہوئی ہیں یا ایگزٹ کرتی ہیں لائک like, ہم کنٹینجنٹ لائبلٹی کی بات کرتے ہیں ہم events occurring after the balance sheet date کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹیز کی جو کہ ہم نے فنڈز بورو کرتے وقت لینڈرز کو دی تمام باتیں جو ہیں ہم نے ڈسکلوز کرنا ہوتی ہیں نوٹس میں اب کیا واقعی کنٹینجنٹ لائبلٹی بنتی ہیں یا ایم ہی ہم نے ڈسکلوجر دے دیا واقعی کوئی سیکورٹی رکھوائی ہوئی ہے ہم نے لون کے اگینسٹ یا نہیں اب یہ ساری باتیں اگر نوٹس میں ڈسکلوجر موجود ہے تو آڈیٹر پھر دیکھے گا کہ واقعی اکر بھی کرتی ہیں کہ نہیں ہم نے event occurring after balance sheet date کے لیے ڈسکلوجر تو دے دیا کہ جی یہ نان ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے میٹیریل ہے لہٰذا یہ ڈسکلوجر موجود ہے واقعی وہ نان ایڈجسٹنگ ایونٹ اکر بھی ہوا تھا یا نہیں تو آڈیٹر کو اس کے بارے میں ثبوت چاہیے ایویڈینس چاہیے انفارمیشن چاہیے حاصل کرتا ہے اس ایسرشن کے لیے نیکسٹ ایسرشن آتی ہے کمپلیٹنیس کی کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کے مطابق لیجسلیشن اینڈ ریگولیشنس کے مطابق جن جن انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا کیا وہ تمام ڈسکلوز کر چکے دیکھو ایک تو ہے جو ڈسکلوزڈ انفارمیشن ہیں وہ ایگزٹ کرتی ہیں وہ اکر ہوئی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں ایویڈینس دوسرا یہ کہ کچھ ایسی انفارمیشن جو کہ ڈسکلوز ہونا چاہیے وہ بھی ڈسکلوز ہوئی ہیں یا نہیں آڈیٹر یہاں پر بھی آڈیٹر ایویڈینس حاصل کرتا ہے اس لیے آڈیٹر کو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ پر گرپ ہونا چاہیے لیجسلیشن کیا ریکوائر کرتی ہیں اس پر گریپ ہونا چاہیے کمپنیز آرڈیننس 1984 آف پاکستان اس کے فورتھ اینڈ ففتھ کیجول کے حوالے سے جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں آڈیٹر مسٹ نو اس کو پتا ہو کہ کیا کیا چیزیں اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نیکسٹ ایسرشن آتی ہے کلاسیفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈیبلٹی کی اس ڈسکلوجر کے لیول پر اینڈ انڈرسٹینڈیبلٹی کی ایک ایسرشن ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو پراپرلی پرزینٹ کیا گیا اس میں جو کلاسفکیشن ہیں وہ واقعی ٹھیک ہیں ڈسکلوئرز لیول پر ہم نے جس چیز کو جہاں پر کلاسیفائی کرنا تھا ڈسکلوئر میں واقعی وہاں پر اسے کلاسیفائی کیا گیا ہے اس چیز کی تسلی آڈیٹر کو لینا ہوتی ہے اور یہاں پر وہ پھر آڈیٹ ایویڈینس بھی حاصل کر لیتا ہے سو یہ ڈفرینٹ ایسرشنس تین لیول پر کون کون سے class of transaction account balance and disclosures level پر حاصل کرنا ہوتی ہے اچھا اب نیکسٹ ایک بات آ رہی ہے کہ آڈیٹ ایویڈینس آڈیٹر کس طرح سے حاصل کرتا ہے وہ بھی بتاتے چلیں ان آڈیٹ پروسیجر میں شامل ہیں جی سب سے پہلے انسپیکشن آف ریکارڈز اور ڈاکیومینٹس اب آڈیٹر نے ڈفرینٹ اسرشن لیول پر آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنے اب ان آڈیٹ ایویڈینس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون کون سے پروسیجرز اپناتا ہے کون کون سے طریقے اپناتا ہے ان میں پہلا طریقہ انسپیکشن آف ریکارڈس اور ڈاکومینٹس کا کہ وہ انسپیکٹ کرتا ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈس کو اور ڈاکومینٹس کو ان کو ریڈ کرتا ہے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے لائک آپ نے لون لیا کہیں سے تو جو کانٹریکٹ کیا اس سارے کانٹریکٹ کو وہ اسٹڈی کرے گا جو ڈاکومینٹس بنائے گئے اس کانٹریکٹ کو اس لون کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام کے تمام ڈاکومینٹس آڈیٹر منگوا لے گا اور ان کو اسٹڈی کرے گا انسپیکشن کرے گا بعض اوقات ان تمام ڈاکیومینٹس کی جو کہ کسی بھی ایک ایسرشن کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو یہ انسپیکشن آف ڈاکیومینٹس اس کا ایک پروسیجر ہے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انسپیکشن آف ٹینجیبل ایسٹس کہ اب وہ فزیکلی بھی ان ایسٹس کی ایگزٹینس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ فزیکلی وہ ایسٹس ایگزٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں واک تھرو کے ذریعے سے بے شک وہ کرے بہرحال وہ ایگزامن کرتا ہے انسپیکٹ کرتا ہے فزیکل ایگزٹینس کو انوینٹری کاؤنٹ جیسے وہ کرتا ہے ایئر اینڈ پر اس کی آبزرویشن جو کر رہا ہوتا ہے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے ایک ادارے نے کہا جی کہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو کمپیوٹرز ہیں اب ان ڈیڑھ سو کمپیوٹرز کو وہ کاؤنٹ کرے گا ان کی حالت دیکھے گا کہ ٹھیک حالت ہے یا نہیں ایسے ڈبے تو نہیں رکھے ہوئے انسپیکشن کرے گا آڈیٹر اس ذریعے سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا پھر انکوائریز کے ذریعے سے نالجبل پرسنس کی انکوائری کرتا ہے جن کے پاس نالج موجود ہوتا ہے وہاں سے وہ آڈٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے اورل پھر کنفرمیشن کے ذریعے سے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بیلنس کو کنفرم کرنے کے لیے ڈیٹرس کو رابطہ کرتا ہے کریڈیٹرس کو بھی رابطہ کرتا ہے بینکس کو رابطہ کرتا ہے وہاں سے کنفرمیشن سیکھ کرتا ہے پھر ری کیلکولیشنز میتھمیٹیکل ایکوریسی کو چیک کرتا ہے انوائسز کی کریڈٹ نوٹس کی پے رولز کی جہاں جہاں پر بھی کیلکولیشن انوالو ہوتی ہیں لائک فائنینشیل چارجز کی کیلکولیشنز کو چیک کرتا ہے ٹھیک کیلکولیٹ ہوئے ہیں یا نہیں پروویژنس کے لیے جو ایسٹیمیٹس کیے گئے ان کی کیلکولیشنز کو چیک کرتا ہے یہ ایک پروسیجر ہے اس کا پھر نیکسٹ آتا ہے ری پرفارمنس جو کام پہلے سے کیا ہوا ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے اس کو دوبارہ سے آڈیٹر کر کے دیکھتا ہے کہ کیا یہی ریزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ وہ خود سے بھی بنا کر دیکھتا ہے اسی طرح سے ڈیٹرز کی ageing age debt analysis auditor خود بھی کر کے دیکھتا ہے بھلے کیا ہو وہ اکاؤنٹینٹس نے بھی لیکن آڈیٹر خود بھی اس کا ایج ڈیٹ اینالس کر کے دیکھتا ہے کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے اندر آڈیٹر خود سے ایک ٹیسٹ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ایگزامن کرتا ہے اس کے ریزلٹس کو فیڈ کر کے کہ اس کے ریزلٹس وہی نکلیں گے جو کیا نکلنے چاہیے ری پرفارمنس یہ ایک پروسیجر ہے آڈیٹر کا آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے پھر اینالیٹیکل پروسیجرس ایک پلازیبل ریلیشنز دیکھنے کے لیے وہ اینالیٹیکل پروسیجرز اپلائی کرتا ہے کہ کیا واقعی یہی والا ریلیشن شپ موجود ہے ان دو فگرز ان دو انفارمیشن کے مابین اینالیٹیکل پروسیجرز اپناتا ان کے ذریعے سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے ریشو اینالس سو یہ ڈفرینٹ آڈیٹ پروسیجر جن کے ذریعے سے وہ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے اور وہ آڈٹ ایویڈینس ڈفرینٹ لیول پر ہوتے ہیں جو کہ کلاس آف ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ بیلنس یا ڈسکلوئر کی ایسرشنز ہوتی ہیں اور پھر ان آڈیٹ ایویڈینس کا سفیشینٹ اینڈ اپروپریٹ ہونا ضروری ہے اور ان کی مختلف شکلیں جو ڈاکومنٹ کی شکل میں وغیرہ وغیرہ آپ سے آج ڈسکس کی سو یہ ساری باتیں تھیں ایویڈنس کے متعلق جو کہ لاسٹ لیکچر میں بھی آپ سے کی اور کچھ تھوڑی بہت رہ گئی تھی میں نے کہا کہ آج اس کو میں کمپلیٹ کر لوں اب میں آتا ہوں آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ٹیسٹنگ دا سیلس سسٹم اب یہاں پر ایک بات پہلے ذہن میں لے آئی ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہے ہم نے آڈٹ پروسیجرس آڈیٹ ٹیسٹ پڑھے تھے دو طرح کے ایک ٹیسٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور ایک یس سبسٹینٹو پروسیجرس ہوتے ہیں اور سبسٹینٹو پروسیجرس میں فردر دو قسمیں ایک ٹیسٹ آف ڈیٹیلس اور دوسرا اینالیٹیکل پروسیجرس بہرحال میں آج جو کام شروع کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف ایریاز پر میں آپ کو پریکٹیکل آڈیٹنگ کی باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق ہم بات چیت شروع کریں گے اس میں کوئی چار پانچ ایریاز پہ ٹیسٹ آف کنٹرول کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور اینالیٹیکل پروسیجر دیکھتے ہیں پھر کس طرح سے ہم ان ساری باتوں کو کور کرتے ہیں سو so, آج ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں سیلز سسٹم کو سیل سسٹم کی ٹیسٹنگ میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ موسٹ آف دا سیلس بڑی آرگنائزیشن کی آن اکاؤنٹ ہوتی ہیں کریڈٹ پر ہوتی ہیں ادھار پر ہوتی ہیں اور جب وہ ادھار پر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سیلس کے اگینسٹ کچھ ریسیویبل ہوں گے ڈیٹرز ہوں گے سو so ہم جب سیل سسٹم کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو سیل سسٹم میں ہم صرف اور صرف سیلز انکم کو ہی اسٹڈی نہیں کریں گے بلکہ ان سے متعلق جو ٹریڈ ریسیویبلس ہوں گے ان کو بھی اسٹڈی کریں گے آپ اگر اچھے بچے ہیں تو ذرا سیلز کی اکاؤنٹنگ انٹری تو زین میں لے کر آئیں کیا ہوتی ہے نہیں نہیں کیش سیلز کی نہیں کیش ڈیبٹ سیلز کریڈٹ نہیں کریڈٹ سیلز کی ہاں debtors debit sales credit good اب یہ ڈیٹرز کا ڈیبٹ یعنی کہ ٹریڈ ریسیویبلس یا اکاؤنٹس ریسیویبلس کا ڈیبٹ ہونا اور سیلز انکم کا کریڈٹ ہونا ان دونوں پر ہم ٹیسٹ آف کنٹرول دیکھنے لگے کہ کیا یعنی کہ ہم سیل سسٹم کی جب بات کریں گے سیل سسٹم کی ٹیسٹنگ کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ڈیٹرز بھی آ جائیں گے اور اس میں سیلز انکم بھی آ جائیں گے ہم جب بھی ٹیسٹ آف کنٹرول بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹوس بیان کرتے ہیں تو دیکھیے کہ test of control over sales میں ہمارے کنٹرول آبجیکٹوس کیا ہونا چاہیے number one customers orders should be authorised controlled, and recorded in for prompt execution. ہم سیل کب کرتے ہیں جب ہمیں آرڈر ملتا ہے کسٹمر سے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے پرچیز آرڈر ہے لیکن ہم یاد رکھیے گا اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے ہمیں کسٹمر سے جو آرڈر ملا ہے اس آرڈر پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے وہ آرڈر پروپرلی ریکارڈ ہونا چاہیے اور پھر ہمیں اس آرڈر پر پرومپٹ ایکشن ریکوائرڈ ہے یہ یعنی نہیں کہ آرڈر ملا اور اس آرڈر کو ہم نے رکھ دیا ہم نے چیزیں سیل نہیں کی اس چیز پر کنٹرول ہمیں ریکوائرڈ ہے اس وقت ہم پہلے کنٹرول آبجیکٹو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان آبجیکٹوس کو حاصل کیا جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اب اپنے سیل سسٹم کے بارے میں کہ ہمیں جو آرڈر ملتا ہے وہ پراپرلی ہم اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے چیزیں سیل کرنے کا آرڈر ملا اور پھر اس آرڈر کو پرومپٹلی جلدی سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم کیا عمل اختیار کرتے ہیں یہ بہرحال ہمارے کنٹرول آبجیکٹو کا ایک حصہ ہے number one number two goods shift and work completed should be control to ensure that invoices are issued and revenue recorded for all sales یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم صرف اور صرف گڈس کو سیل کرنے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم یہاں پر سروسز کے رینڈر کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں لہذا اگر گڈس ہیں تو شپ ہو چکی ہے شپمنٹ ہو چکی ہے ان کی ترسیل ہو چکی ہے اور اگر سروسز ہیں تو ان سروسز کے حوالے سے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب جن سروسز پر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو گڈس جن کی شپمنٹ ہو چکی ہے ترسیل ہو چکی ہے ان کی انوائسز ریز ہو چکی ہونی چاہیے شڈ بی یہاں پر آپ تمام آبجیکٹوز میں دیکھیں گے کہ شڈ بی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ان سروسز کے اگینسٹ یا ورک کمپلیٹیڈ کے اگینسٹ انوائسز ایشو ہو چکی ہونا چاہیے مطلب آپ نے اب یہ کنٹرول آبجیکٹو بنایا کہ کام اگر ہو گیا تو انوائس ایشو ہو جائے اور انوائس اگر ایشو ہو چکی ہے تو اس کا ریونیو ریکارڈ ہو چکا ہونا چاہیے شڈ بی سو یہ ایک کنٹرول آبجیکٹو ہے نیکسٹ کہ goods returned and claims by customers should be controlled in order to determine the liability for goods returned and claims received اب یہاں پر کنٹرول آبجیکٹو کیا ہے کہ جو goods ریٹرن ہوئی جو آپ کے کسٹمرس کے کلیم ہیں کیا ان کو بھی پراپرلی ریکارڈ آپ کرتے ہیں یہاں پر آبجیکٹو ہے کہ جو گڈز ریٹرن ہوتی ہیں اور جو کسٹمر کے کلیم ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے ریکارڈ کرنا ہے یہ ایک آبجیکٹو ہے next invoices and credit notes should be appropriately checked for accuracy and should be authorised before being entered in the receive records اب this have told you earlier کہ انوائسز اور کریڈٹ نوٹس کا کیا فنکشن ہے وہ کہہ رہے جو انوائسز ایشو کی ہیں ان کے اگینسٹ سیلز انکم ریکارڈ ہو چکی ہوں اور جو کریڈٹ نوٹس ایشو کیے ہیں ان کے اگینسٹ سیلز ریٹرنز ریکارڈ ہو چکی ہوں اور پھر یہی نہیں کہ سیلز انکم ریکارڈ ہو چکی ہوں اور سیلز ریٹرنز ریکارڈ ہو چکی ہوں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو ریسیویبلس کے ریکارڈ میں بھی آپ نے ایڈجسٹ کر دیا ہو ذرا اسی اکاؤنٹنگ کے لیول پر آ جائے نا بات بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ جب انوائسز ایشو کرتے ہیں تو accounting entry debtors debit and sales credit وہ کہہ رہا ہے یہ اکاؤنٹنگ اینٹری ریکارڈ ہو چکی ہو اور جب ہم کریڈٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں تو accounting entry sales return account debit and debtors account credit یعنی کہ سیلز ریٹرن بھی ریکارڈ ہو چکی ہو اور ریسیویبلز میں بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہو یہ کنٹرول آبجیکٹو ہے اور نیکسٹ ہے کہ authorise customer transaction and only those transaction should be entered in accounting records کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈس میں صرف آتھورائز ٹرانزیکشن کو ہی آپ نے اکاؤنٹ فور کرنا اگر ٹرانزیکشن آتھورائز نہیں ہیں تو ان کو آپ نے ریکارڈ نہیں کرنا یہ ایک آپ کا کنٹرول آبجیکٹو ہے اور لاسٹ میں there should be to ensure دلس انٹلی paid by customer amounts are identified in order to determine any provision اور رائٹ آفس ریکوائرڈ اب یہ اکاؤنٹس سے متعلق ڈائریکٹلی ایک بات آ گئی کہ آپ نے وہ جو اکاؤنٹس ریسیویبلس ریکارڈ کیے ہیں ان کی ایجنگ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیکھتے رہنی چاہیے اور جن کے اگینسٹ پروویژنس کریٹ کرنی ہے فور ڈاؤٹ فل ڈیٹس یا جن کو رائٹ آف کرنا ہے آل ٹوگیدر وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جائیں سو so یہ ہیں کنٹرول آبجیکٹوس ہمارے سیلز سسٹم سے متعلق آپ نے دیکھا سیل سسٹم سے متعلق کنٹرول آبجیکٹوز میں ہم نے سیلز کو بھی قابو کرنے کی بات کی سیلز انکم یعنی کہ اس میں sales of goods and sales of services دونوں باتیں آ جاتی ہیں ہم نے سیلز ریٹرنز کو بھی قابو کرنے کی بات کی ہم نے کسٹمرز کے کلیمز کے اوپر بھی کنٹرول ہونے کی بات کی ہم نے ریسیویبلز یعنی کہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ پر بھی کنٹرول رکھنے کی بات کی اور پھر ان ڈیٹرز سے متعلق جو ڈاؤٹ فل ہیں ان کی پروویژنس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور جن کو رائٹ آف ہونا چاہیے ان کی رائٹ آف سے متعلق بھی ہم نے بات کی سو یہ ابھی آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے سیل سے متعلق جو ہم نے سسٹم کو چیک کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے اس کے کنٹرول آبجیکٹیوز کیا ہونا چاہیے نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر جو پروسیجر اپنایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے جاتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ